والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحزنك الذين آرنا غم میں ڈالیں تجھے وہ لوگ یو سارے جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر بیچ کفر کے انہم لن یضر اللہ شیع بے شک وہ ہرگز نہیں تکلیف دے سکتے اللہ کو کچھ بھی یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ اللہ یجعل لہم یہ کہ نہ کرے واسطے ان کے حضن حصہ فی الاخرت بیچ آخرت کے والم آباب العظیم اور واسطے ان کے عذاب ہے بڑا ان الذين اشتروا الكفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بال ایمان بدل ایمان کے ہرگز نہیں تکلیف دے سکیں گے اللہ کو کچھ بھی ولہم عذاب علیم اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک ولا یحسبن الذین کفروا اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انما نملی لہم بے شک ہم جو ان کو مولت دیتے ہیں خیر الفسم بہتر ہے واسطے ان کے نفسوں کے انما نملی لہم بے شک ہم مولت دیتے ہیں ان کو لیزدادو اسما تاکہ زیادہ ہوں گناہ ان کے والم عذاب مہین اور واسطے ان کے عذاب ہے ذلیل کرنے والا ما کان اللہ نہیں ہے اللہ لے یہ کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو علامہ اوپر اس حال کے انتم علیہ جس پر تم ہو حتی یمیز الخبیصہ یہاں تک کہ جدا کرے ناپاک کو پاک سے وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیت لیاکم کہ اطلاع دے تم کو اوپر غیب کے اللہ رسول ہی لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے میں یشاؤ جس کو چاہتا ہے فامنو باللہ بلاہ و رسول ہی بس ایمان لاؤ تم ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے وَإِن انٹو اور اگر ایمان لاؤ تم وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو تم خالکم اجر و نظیم بس واسطے تمہارے اجر ہے بڑا ولا اور نہ گمان کریں وہ لوگ یب حلونا جو بخل کرتے ہیں بما سات اس چیز کے آتا اللہ جو دیا ان کو اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے وہ بخل بہتر ہے واسطے ان کے بل ہوا شر الحم بلکہ وہ برا ہے واسطے ان کے سیوت وقون ان قریب توک ڈالے جائیں گے ما باخلو ہی جو بخل کیا انہوں نے ساتھ اس کے قیامت کے دن ولی اللہ میراث السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ ساتھ ان کاموں کے جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے ظلم کل لذین اور غم میں ڈالے تجھے وہ لوگ جو سارے جلدی کرتے ہیں دوڑ دوڑ کے داخل ہوتے ہیں بیچ کو فرقے اس آیت میں تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منافق جنہوں نے جنگ عہد میں جب مسلمان شہید ہوئے وقتی طور پر شکست ہو گئی منافقوں نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم اپنے آبائی دین کے اندر لوٹ آؤ کیونکہ اگر معذ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے رسول ہوتے ان کو شکست نہ ہوتی منافق خود بھی کافروں کی طرح طرف آمادہ اور مسلمانوں کو بھی کافروں کی طرف آمادہ کرنے والی ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رحمت بھی ہے شفقت بھی ہے کہ میری امت کے لوگ جہنم سے بچ جائیں کفر نہ کریں شرک نہ کریں بلکہ اللہ کی توحید و وحدانیت اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ وہ جنت کے حقدار بن جائیں جب پیغمبر علیہ السلام کو غم ہوا اللہ نے فرمایا والا یا حضم کا میرے پیارے پیغمبر جو لوگ کفر کے اندر جلدی کرتے ہیں یعنی دوڑ دوڑ کے کفر کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو ان کا کفر کے اندر داخل ہونا غمگین نہ کرے آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا آپ نے مسئلہ ان کو سمجھا دیا اگر وہ جان بوجھ کر کے کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں شر کی طرف دوڑ رہے ہیں انہم لن یضر اللہ شیا بے شک وہ ہرگز نہیں تکلیف دے سکیں گے اللہ کو شع کچھ بھی کہ ان کا کفر کے اندر لوٹ کے جانا کافروں کی حمایت کرنا کافروں کی طرف داری کرنا یہ نہ اللہ کا کوئی نقصان کرے گا نہ اللہ کے دین کا کوئی نقصان ہوگا نہ اللہ کے نبی کا کوئی نقصان ہوگا ان لن یزور اللہ اسی لیے بعض مفسرین انہم یزور اللہ یوں مانا کرتے ہیں انہم لن یضروا اولیاء اللہ شعہ کہ وہ اللہ کے دوستوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے نقصان ان کا اپنا ہے یرید اللہ اللہ یجعل لہم ارادہ کرتا ہے اللہ کہ نہ کرے ان کے لیے حصہ آخرت میں کہ جب اللہ نے راستہ واضح کر دیا کہ یہ ہے جنت والا راستہ یہ ہے جہنم والا راستہ پھر اللہ نے انبیاء بھی بھیج دیے اللہ نے کتابیں بھی بھیج دی کہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق چلتے جاؤ سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے لیکن اتنی محنت کے باوجود جان بوجھ کر کے جب وہ کفر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا کہ جی تم لازمن ایمان ہی قبول کرو اللہ کے یہاں جبری ایمان معتبر نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دیا جائے بلکہ والا عذاب العظیم ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس لیے میرے پیارے پیغمبر اگر یہ منافق کفر کے اندر دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کا کوئی نقصان نہ کر سکیں گے ان الزی نشترا بول کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بل ایمان بدلے ایمان کے جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑا کفر کو اختیار کیا جن لوگوں نے ایمان والے راستے کو چھوڑ دیا کفر والے راستے کو اختیار کر لیا لن یزر اللہ شیا ہارگز نہ تکلیف دے سکیں گے ہارگز نہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو شیان کچھ بھی نقصان تو ان کا اپنا ہوگا والا ہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہو دنیا کے اندر ان کے لیے ذلت اور رسوائی کہ جب مسلمانوں کے سامنے وہ مغلوب ہو گئے ان پر جزیہ بھی لگا دیا گیا اور وہ مسلمانوں کی ذمہ بھی بن گئے اوخ روی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے میرے پیارے پیغمبر آپ غمگین نہ ولا فروغ تخویف اخروی یہ تخویف دنیاوی اور زجر ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک ہم جو ان کو مول دیتے ہیں خیر لانفسهم بہتر ہے واسطے ان کے نفسوں کے اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کو ہم مولت دیتے ہیں جلدی پکڑتے نہیں اور لمبی مدت تک ان کو ڈھیل دی جاتی ہے جس طرح فرعون کے بارے میں کہ فرعون نے اتنی لمبی ایک کال کے مطابق تقریباً چار سو سال کی ساری زندگی ملی فرعون کو لیکن کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اسی طرح اور بڑے بڑے کافر دنیا میں آئے لیکن ان کو لمبی لمبی زندگیاں ملی کبھی ان کو تکلیف نہیں ہوئی اللہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو مولت دیتے یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ ان نما لیزدادو اسما بے شک ہم ان کو مولت دیتے ہیں تاکہ زیادہ ان ان ہم جو کو مہلت دیتے ہیں لمبی زندگی کے اندر ان کے گناہوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے اگر ایک کافر ساٹھ سال کی زندگی میں مر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ساٹھ سال والی زندگی کے گناہ کم ہوں گے اگر وہ سو سال کی زندگی میں مرتا ہے اور وہ اسی طرح کفر والے کام کرتا ہے کفر ہی کفر کرتا ہے تو اس کے گناہ تو اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں نم لوم خیر یہ نہیں ہے بلکہ لیز اسما دن بدن ان کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں پھر چودھویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کا ایک قول نقل کیا اللہ نے فرمایا کہ مشرق یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا اگر اللہ چاہتا ما نہ تو ہم شرک نہ کرتے اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے یعنی ہم نے جو شرک والا راستہ اختیار کر رکھا ہے یہ اللہ کو پسند ہے اس لیے اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ نہ میں نے کفر کی اجازت دی نہ میں نے شر کی اجازت دی یہ تو تمہیں ڈھیل دے دی گئی ہے تاکہ تمہارے گناہوں کے اندر اضافہ ہو جائے اور آخر میں والاؤں عذاب مہین محین ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا مومن آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ میری زندگی کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے نیکیاں بڑھتی رہیں نیکیاں بڑھتی رہیں اور مجرم انسان یہ کرتا ہے کہ اس کے جرائم کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے اللہ مولت دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے جو مجھے مولت دی ہے کہیں یہ مولت ایسی نہ ہو کہ لمبی رسی اس نے چھوڑ دی ہے لمبی رسی ہے وہ پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے اسی لیے وہ فارسی کی شعر میں کہتا ہے نا کہ تکبر مکن برحل میں خدا دیر گیرد سخت گیرد مر تو کہ اللہ کے تحمل اللہ کی بردباری پر تو تجھے تکبر نہیں کرنا چاہیے دیر سے پکڑتا ہے لیکن تجھے سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کرے گا سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کرے گا مومن آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے جو وقت مجھے ملتا ہے اس وقت کے اندر میں اللہ کی رضا والے کام کر لوں اللہ کی رضا والے کام کر لوں اور مجرم آدمی اس کے دل میں اللہ کی رضا ہوتی نہیں ہے اس لیے وہ دن بدن اپنے جرائم کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے ماں کان اللہ علیہ المومنین انتم یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ پیدا ہوا کہ جی مومن حق پر ہیں مسلمان حق پر ہیں دین اسلام سچا دین ہے تو پھر مسلمانوں پر یہ تکلیفیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں جس طرح دوسرے پارے میں پہلے گزرا والا نبل ون نقم من الخوف والجوع و من الاموال والانفس والثمرات و کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ہم تم پر خوف بھی مسلط کریں گے تمہارے مالوں کے اندر بھی کمی کریں گے تمہاری جانوں کے اندر کمی کریں گے اور تمہارے پھلوں کے اندر کمی کریں گے یہ ہماری آزمائش ہوگی یہ ہماری آزمائش ہم ضرور آزمائیں گے اور یہ آزمائش اس لیے تا کہ صابر اور غیر صابر کے درمیان فرق پیدا ہو جائے کہ صبر کرنے والا کون ہے اور صبر نہ کرنے والا کون ہے یہ دونوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے امتحان رکھا یہاں بھی اس شبے کا جواب دیا کہ جی اللہ ایمان والوں کو نہیں چھوڑتے کہ جس حال پر وہ ہیں حق یمیز الخبیس من الطیب الخبیس کافر منافق اور الطیب مومن اللہ تعالیٰ یوں نہیں کریں گے کہ کافر اور مومن مخلص اور منافق یہ آپس میں خلط ملت رہیں پتہ ہی نہ چلے کہ مخلص کون ہے منافق کون ہے مومن کون ہے اور کافر کون ہے یوں نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی بھٹی کے اندر ڈال کر کے آزمائش کے اندر ڈال کر کے اب طیب مخلص مومن کو الگ کر دیں گے اور منافق کو الگ کر دیں گے جس طرح سونے کو یا باقی دھاتوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے خالص سونا الگ ہو جاتا ہے میل و کچیل الگ ہو جاتی ہے اسی طرح آزمائش کے اندر ڈال کر کے اللہ تعالی مخلص کو بالکل الگ تھلگ کر دیتا ہے کہ وہ مخلص آدمی تکلیف کے بعد جب تکلیف کے اندر مبتلا ہوا اپنے اعمال پہ اس نے غور شروع کر دیا کہ کہیں میرے اعمال کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف نہ پہنچی ہو وہ مومن آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن منافق آدمی منافق آدمی اللہ پر شکوے شکایتیں یہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی دیکھو اللہ کو آخر یہ ہم غریب مسلمان ہیں اللہ ہمیں ہی تو پکڑتا ہے ہمیں کیوں پکڑتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا حدیث میں فرمایا اشد البلائے الانبیاء سم الامسل فالامسل سب سے زیادہ تکلیفیں مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں پھر درجہ بدرجہ جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اتنی ہی اس پر آزمائش آئے گی اور یہ اس لیے تاکہ وہ مخلص الگ ہو جائیں اور منافق الگ ہو جائیں یہ تو سوال کا جواب دیا دوسرا سوال پیدا ہوا وما و ماکانلی مالا جی پھر مخلص اور مومن کو جدا کرنے کے لیے تکلیفیں ہی کیوں ہیں اللہ تعالی ایسی علامت بتا دیں یا نام بنام بتا دیں کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے فرمایا ما کان علیہ تریا کو مالل غیب نہیں ہے اللہ کے اطلاع دے تم کو غیب پر کہ تمہیں اللہ غیب پر دل کے اوپر اطلاع دے گا نہیں کہ فلاں آدمی کے دل کے اندر نفاق ہے فلاں آدمی کے دل کے میں اخلاص ہے یوں اللہ نہیں کریں گے بلکہ ولاکن اللہ یج تبی میں رسول ہی میں یشا لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے شاؤ جس کو چاہتا ہے کہ اللہ رسول منتخب کر کے رسول کو بدریہ وہی اطلاع دے دیتا ہے رسول کو بدریہ وہی اطلاع دے دیتا ہے کہ یہ ہیں منافق کی علامتیں ہیں یہ ہیں مخلص مومن آدمی کی عادتیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بذریعہ وہی اطلاع دے دیتے ہیں اب تمہارا کام کیا ہے آمنو باللہ و رسول اللہ کو مان لو اللہ کے رسولوں کو مان لو اللہ کو مان لو رسولوں کو مان لو اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو کہ اللہ ہمیں غیب کی باتیں بتاتا رہے نہیں غیب یہ تو خاصا ہے ہی اللہ کا یہ تو قرآن مجید کا ایک فیصلہ ہے من في السماوات والارض ورض الا اللّہ کہ علم محی غیب یہ تو خاصہ ہے اللہ کا اور اللہ کے سوا کوئی اور علم غیب اس کو حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ بتاتے ہیں بذریعہ وہی بتا دیتے ہیں بذریعہ وہی بتا دیتے ہیں وہی کہ جب تک وہی نہ آئے اس وقت تک نبی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے اس کی دو مثالیں میں پہلے بھی گزری پھر بھی بتا دیتا ہوں ایک مثال تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا کنویں کے اندر پھینک دیا صورت یوسف کے اندر تفصیلی واقع آتا ہے پھینک دیا یعقوب علیہ السلام روتے رہے لیکن ان کو پتا نہ چلا کہ میرا بیٹا قریب کنعان کے کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے کوئی پتا نہیں لیکن جب بتانے والے اللہ نے بتایا مصر سے وہ کرتا چلتا ہے مصر سے وہ کرتا چلتا ہے تو کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں انی لاجد یوسف آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بتایا تو پتہ چل گیا نہیں بتایا تو قریب کنویں کے اندر پڑے رہے لیکن کوئی پتہ نہ چلا اور اسی کو وہ شیخ سادی نے یوں کہا یکی پرسی سیدھ ازاں گم کر دا فرزن کہ اے روشن پیر پیرے مند ایک آدمی نے اس سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا کہ اے روشن اصل والے عقل مند بوڑھے بوئے پیراہن شمیدی چرا در چائے ندی دی مصر سے کرتے کی خوشبو تو نے سونگ لی اور قریب کے نان کے کنویں کے اندر تو اپنے بیٹے کو نہ دیکھ سکا بگفت احوال بر کے جہانست دیگر پیدا ہو دم نہانست جواب دیا کہ ہمارا حال بجلی جیسا ہے کہ بجلی چمکی تو جہان روشن ہو گیا اور بجلی کی چمک ختم ہوئی اندھیرا چھا گیا گہے پر تارا میں اعلیٰ نشین کبھی تو ہمیں عرش مولا کی خبر بتانے والا بتا دیتا ہے اور کبھی گہے بر پشت پائے خود نبین اور کبھی ہمیں اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پاؤں کے اوپر کیا ہو رہا ہے یہ اللہ ہے جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے دوسرا صورت تحریم اٹھائیسویں پارے میں کے آخر میں صورت تحریم ہے اس کا شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا لمبا واقعہ ہے کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا قرآن مجید کا حکم نازل ہوا لما تو ہر اللہ کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا آگے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلا کہ اصل حقیقت کیا ہے جب اللہ نے بتایا تو پتہ چل گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے یعنی جب اللہ چاہتا ہے جیتنا چاہتا ہے پھر اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقوں نے تومت لگائی ایک مہینے تک پریشان رہے کوئی پتہ نہ چلا ایک مہینے کے بعد صورت نور کی آیتیں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ عائشہ پاک دامن ہے متحرہ ہے بالکل پاک دامن صاف ستھری عورت ہے فعامن بلّہ و رسولی و ان تو منو و تتقو اگر تم ایمان لاؤ گے تقوی اختیار کرو گے فالاکم اجر و نظیم تو تمہاری بڑا جر ہے اس لیے تمہارا کام ہے اللہ کی بات کو ماننا اللہ کی نبی کی بات کو ماننا اس بات کے پیچھے مت پڑو کہ ہمیں فلاں کے دل کی خبر ہو جائے اس کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے علیم بذات صدور بھی اللہ اور عالم الغیب بھی اللہ ان باتوں کے پیچھے نہ چلو بلکہ تم اللہ کے رسول کو مان لو اللہ کو مانو رسول کو مانو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله یہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے الحمد لله رب العالمين اللهم يسر اللهم اللهم إنك عفو اللهم استرها ربنا تقبل منا صلی اللہ علیہ